ومن من ونحن له عابدون اے یہود و نصارہ اللہ کا رنگ اختیار کر لو اور اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں یہود و نصارہ کا دستور تھا کہ جب وہ کسی آدمی کو اپنے مذہب میں داخل کرنا چاہتے یا اپنے بچوں کو ایک خاص عمر میں پہنچنے کے بعد یہودیت یا نصرانیت کی تلقین کرتے تو کہتے کہ ہم نے اس پر اپنے مذہب کا رنگ چڑھا دیا عیسائیوں نے اس کے لیے ایک زرد پانی ایجاد کیا تھا جس میں وہ اپنے بچوں کو اور ہر اس شخص کو جو ان کے مذہب میں داخل ہونا چاہتا تھا غسل دیتے تھے جسے عربی میں سبغہ اور اردو میں بپتسمہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ تمہارا یہ عمل کوئی معنی نہیں رکھتا اور اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں اصلی رنگ تو اللہ کا رنگ ہے اور وہ دین اسلام ہے اس لیے تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اسلام کے رنگ میں رنگو اور اس کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرو کیونکہ جس طرح رنگ کپڑے کے ہر جز میں پیوست کر جاتا ہے اسی طرح اسلام اپنے ماننے والے کی حالت کو یکسر بدل دیتا ہے